وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے بھائی گھڑی کو پہننے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اور اس گھڑی پہننے کا صحیح مقصد اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ خود ٹائم دیکھ سکیں اور دوسرا اگر کوئی آپ سے ٹائم معلوم کرنا چاہے تو آپ اسے ٹائم بتا سکیں اب آپ ایک بند گھڑی کو پہنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی نے آپ سے ٹائم پوچھ لیا اور آپ نے کہا کہ بند گھڑی ہے اور آپ اسے پہنیں تو پھر وہ آپ کو احمق سمجھے گا بے وقوف سمجھے گا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اور اس سے ایک مومن کی ایک مسلمان کی عزت پر حرف آئے گا ایک عزت مجروح ہوگی یعنی آپ کی عزت پر بات آئے گی ایک ایک جنرل سی بات ہے اس کو سمجھیں آپ اس لیے اس سے منع یہ بہتر ہے کہ اس ایسی گھڑی کو آپ نہ پہنیں اگر آپ کو گھڑی پہننے کا شوقی ہے تو آپ دوسری نئی گھڑی خرید لیں ٹھیک ہے تو اور آج کل تو موبائل میں ٹائم کی سہولت ہوتی ہے تو گھڑی اگر آپ کو پہننا ہے تو بند گھڑی نہ پہنے اس پر کوئی شرعی حکم میں نہیں لگا رہا ہوں لیکن میں ایک ذاتی مشورہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے بند گھڑی نہ پہنے اس یہ بہتر نہیں ہوگا اس لیے کہ لوگ ہنسیں گے آپ کی ہنسی اڑائیں گے آپ کو سمجھیں گے شاید معلوم نہیں یار دماغ سے کچھ پرابلم ہے ان کو کیا مسئلہ ہے ایسی بہت سی باتیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں ممکن ہے گھر والے مذاق بنائیں یا باہر والے مذاق بنائیں دوست احباب مذاق بنائیں تو وہ بولیں گے یار دیکھو بند گھڑی پہنا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہوگا یہاں پر مومن کی عزت اور وقار کو مجروح ہو سکتا ہے اور عزت پر بات آ سکتی ہے کیونکہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے اس لیے بہتر یہ کہ آپ اس طرح سے کامل نہ کریں گھڑی خرید لیں نئی گھڑی خرید لیں اس سے بچا جائے